تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا زاہد الراشدی دامل برکات العالیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو اپنی اس مہم کے تسلسل پر مبارکباد دیتے ہوئے سب سے پہلے تو میں اس بات پر خوشی کا اظہار کروں گا ہمیشہ کی طرح آج بھی مجلس ختم نبوت کا یہ فورم امت کے وحدت کی علامت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ مولانا ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر تشریف فرما ہے جمعیت اہل حدیث کے رہنما حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری تشریف فرما ہے اور جماعت الدعوہ کے رہنما جناب قاری محمد یعقوب شیخ تشریف فرما ہے اور باقی تو بیٹھے ہی ہیں سب حضرات تشریف فرما ہیں میں بطور خاص اپنے ان مہمانوں کا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے ایک کارکن کے طور پہ ان کا خیر مقدم اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں میں یہ ایک تاریخی حقیقت کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ تحریک ختم نبوت میں جب سے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی زندگی سے امت نے مجموعی اجتماعی طور پر قادیانیت کے کفر کے خلاف مورچہ سنبھال لیا تھا البتہ دھارے کچھ مختلف رہے ایک دھارا حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور امیر شریعت حضرت سیر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جد جہد کا تھا ایک دھارا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی جد جہد کا تھا ایک دھارا حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ کی جد جہد کا تھا ان دھاروں میں ہمارے قائدین آتے رہے اور آج ان تینوں بڑے دھاروں کے نمائندے اسٹیج پہ بیٹھے آج بھی مت متحد ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ چوہتر کی تحریک ختم نبوت جس میں قادیانیوں کو امت کے متفقہ مطالبے پر غیر مسلم مقلد قرار دیا گیا اس میں اسمبلی کے فلور پر حضرت مولانا مفتی محمود بھی تھے حضرت مولانا غلام غذا صداروی بھی تھے حضرت مولانا عبدالحکیم بھی تھے حضرت مولانا شاہ احمد دولانی بھی تھے حضرت مولانا عبد المصطفیٰ بھی تھے حضرت مولانا محمد ذاکر بھی تھے اور عوامی اسٹیج پر علامہ یسانے ظہیر تھے اور یہ سارے قائدین انہوں نے مل کر ملک میں تحریک چلائی آج ہم پھر دیکھ رہے ہیں اور مستقبل مجھے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ العزیز یہ قیادت ایک بار پھر تحریک ختم نوت کے باقی ماندہ تقاضوں کی تکمیل کے لیے عوام میں آئے گی اور انشاءاللہ العزیز ہم مزید پیش رفت کریں گے میں صرف دو باتیں تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا اختصار کے ساتھ ایک بات تو حکمرانوں سے آج ہمارے حکمران ہمارے سیاستدان ہماری عدالت عظمہ ہمارے بلک ملک کی قومی قیادت ایک مسئلے کا ہر آدمی ذکر بھی کرتا ہے پریشان بھی ہوتا ہے کہ دستور کی بالادستی ہونی چاہیے آپ کا کیا خیال ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے دستور ہم نے بنایا مل جل کے بنایا ہمارے بڑوں نے بنایا متفقہ دستور ہے اور ہم اس دستور کے ساتھ متفق ہیں اس دستور کی جو سن تہتر میں نافذ ہوا تھا بالادستی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ہماری عدالت عظمہ بھی پریشان ہے ہمارے حکمران بھی پریشان ہیں ہمارے سیاستدان بھی پریشان ہیں لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ دستور سے انحراف کا راستہ سب سے پہلے کس نے کھولا تہتر میں دستور نافذ ہوا اور چوہتر میں انکار کر دیا گیا کس نے کیا ایک سال کے بعد میں میں دستور دستور نافذ ہوا اور اور کا فیصلہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا گیا دستور سے انحراف کا راستہ سب سے پہلے کس نے کھولا اور میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ اگر دستور سے پہلے انحراف کا نوٹس لے لیا گیا ہوتا تو آج ہماری عدالت عصبہ کو اور ہمارے سیاستدانوں کو دستور کی کا نہ پیٹنا پڑتا اور ہمارے وکلا کی برادری کو دستور کی بالادستی کے لیے سڑکوں پر نہ ہوتا اسی کا دوسرا حصہ ہے آج بھی دستور کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا قادیانیوں نے پارلیمنٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا کس نے کادیانی جمہوریت کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا کس نے اور عالم اسلام کا شریک فیصلہ تو ایک صدی پہلے جاری ہو چکا تھا اس کو ماننے سے انکار کس نے کیا قادیانیوں نے کیا یہ انکار آج بھی جاری ہے یا نہیں دستور کا فیصلہ ماننے سے انکار آج بھی قائم ہے یا نہیں اس دستور کے خلاف پاکستانی کہلانے والوں میں سب سے بڑا مورچہ دنیا میں کون سا ہے اس دستور کے خلاف جس دستور کی بالادستی کی بات چیف جسٹس بھی کرتے ہیں جس دستور کی بالادستی کی بات وزیر اعظم بھی کرتے ہیں جس دستور کی بالادستی کی بات نواز شریف کرتے ہیں جس دستور کی بالادستی کی بات ہماری وکلا برادری کرتی ہے جس سیاستدان کرتے ہیں اس دستور کے خلاف پاکستانی کہلانے والوں کا دنیا بھر میں سب سے بڑا مورچہ کس کا ہے کون ہے جو کینیڈا میں بیٹھے دستور کے خلاف مہم چلائے ہوئے کون ہے جو امریکہ میں بیٹھے ہیں اس دستور کے خلاف مہم چلائے ہوئے ہیں کون ہے جو برطانیہ میں بیٹھے ہیں اس دستور کے خلاف کمپین کر رہے ہیں کون ہے جو جرمنی میں بیٹھے ہیں اس دستور کے خلاف کمپین کر رہے ہیں میں یہ بات اتنے جملے پر سمیٹوں گا پہلی بار کہ جناب چیف جسٹس جناب جناب وزیر اعظم اگر دستور کی بالادستی واقع چاہتے ہیں تو دستور کے انحراف کا راستہ کھولنے والوں کا نوٹس لیجئے ورنہ دستور کی بالادستی اس ملک میں قائم نہیں ہوگی دوسری بات میں قادیانی حضرات سے کہنا چاہوں گا اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا مسرور احمد صاحب تک اگر میری آواز پہنچ سکے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ حضرات باہر بیٹھے ہیں کینیڈا میں جرمنی میں برطانیہ میں امریکہ میں آپ کچھ گزشتہ آٹھ دس سال سے ایک نئی کمپین میں ہیں میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں آپ کے اشتہارات بھی پڑھتا ہوں اخبارات میں آپ کے بیانات بھی پڑھتا ہوں آپ کی تقریر بھی پڑھتا ہوں ابھی رمضان میں میں نے امریکہ میں تین چار اخبارات میں آپ کے وہ فل اشتہارات دیکھے ہیں آپ دنیا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں یہ دنیا کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے عقیدے کو جس کا اظہار مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا مرزا بشیر الدین نے کیا آپ کے تمام قائدین نے کیا تحریروں میں سراہد کے ساتھ اس کو گول مول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی تعویلات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا وہ عقیدہ نہیں جو ہمارے ذمہ لگایا جا رہا ہے تو یار ایک سادہ سی بات ہے اگر اس عقیدے سے آپ اتنے ہی تنگ ہیں تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے اتنے ہی تنگ ہیں آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ کو ہر جگہ جو صفائی پیش کرنی پڑتی ہے ہمارا یہ مطلب نہیں جی ہمارا یہ مطلب نہیں جی وہ فلاں عبارت کا یہ مطلب نہیں جی فلاں عبارت کا یہ مطلب نہیں ہم تو مانتے ہیں جی ہم تو یہ کرتے ہیں جی اتنی لمبی چوڑی تعبیریں کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر یہ عقیدہ اتنا ہی پریشان کن ہے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے میں آج تمام تر تلخیوں کے باوجود پورے خلوص کے ساتھ مرزا مسور احمد صاحب کو اور ان کی ساتھ قیادت کو دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کیجئے واپس آئیے آپ ہمارے بھائی ہوں گے آپ ہمارے آگے سوال میرا یہ ہے کہ میرے بھائی جس عقیدے سے آپ اتنے تنگ ہیں کہ آپ کو ہفتے میں تین دفعہ وضاحت کرنی پڑتی ہے تو چھوڑ دیں یار اس کو ہاں بخا تکلف کی کیا ضرورت ہے اس مصیبت سے چمتے رہنے کی کیا ضرورت ہے چھوڑیے کہیے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور حضور کے بعد کسی مدعی نبوت کو مسلمان نہیں سمجھتے یہ دو جملے کہہ دیجیے آپ ہمارے بھائی ہیں آپ ہمارے ساتھ تیسری اور آخری بات آپ سے کہنا چاہوں گا یہ کشمکش ویسے تو ڈیڑھ سوا سدی سے چل رہی ہے لیکن یہ موجودہ کشمکش دستور کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کے فیصلے کے حوالے سے اور عوام کے فیصلے کے حوالے سے اور یہ حکومت پاکستان اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی عبادت یہ جو کشمکش ہے کم از کم چوہتر کے بعد سے ہی چل رہی ہے اور چوراسی کے بعد تیر ہو گئی تھی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارا یہ فرض کہ ہم سال میں ایک کانفرنس میں یہاں آ جائیں اور دو تین کانفرنسوں میں شریک ہو جائیں جہاں مجلس تفظ ال کو بلائے ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے نہیں کیا خیال ہے ہو جاتا ہے نہیں ہم عوام کا اور بالخصوص ہم مولویوں کا میں صرف ایک آپ کو دعوت دوں گا لمبے چوڑا ایجنڈا نہیں دوں گا میرے علماء کرام خطبہ کرام دینی جماعتوں کے کارکن دینی جماعتوں کے رہنما اس سال میں صرف ایک کام کر لیں اپنے ارد گرد کام کرنے والی این جی اوز جو غیر ملکی ایجنٹ مال پہ چلتی ہیں اور جو اس ملک کی سلامتی نظریاتی تشخص وحدت اس ملک کے کلچر اسلامی ثقافت اور مسلمانوں کے عقیدے کو کمزور کرنے کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں اگر ایک شہر کے چار علماء مل کے ان این جی اوز کو واچ کر لے اور بے نقاب کر دیں کہ فلاں یہ کام کر رہا ہے فلاں یہ کام ایک ایک سال میں یہ کام اگر کر لے تو میرے خیال میں آدم آدم کر دیں کیا خیال ہے کرنا چاہیے اور کریں گے انشاءاللہ کہ کریں گے انشاءاللہ کہ کریں گے کریں گے انشاءاللہ اللہ اور عزیز کریں گے بس میں آپ سے یہ بات صرف نظر تو رکھے آپ اپنے ارد گرد این جی اوز ہیں باہر سے پیسہ آتا ہے ان کا کام تین چار کام ہیں ان کے آپ کا عقیدہ خراب کرنا یہاں کی اسلامی روایات خراب کرنا آپ کی علماء کے ساتھ کمٹمنٹ خراب کرنا علماء کے درمیان تفریق پیدا کرنا اور آپ کے عقیدے کو اور ایمان کو کمزور کر کے قادیانیوں اور دوسرے لوگوں کی راہ ہموار کرنا ان کا ایجنڈا ہے ذرا اس ایجنڈے کو اپنی آنکھوں سے اپنے علاقے میں واچ کر کے دیکھیں ایک سال میں آپ محنت کریں گے آپ پر چودہ طبق روشن ہوں گے اور آپ پھر خود فیصلہ کریں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے واخیر آباد اور ہاں ایک بات اور ہاں میں ہاں وہ بات بڑی ضروری تھی اور میں وہ بات مولانا ابوالخیر محمد زبیر کی موجودگی میں کرنا چاہتا ذہن میں نہیں رہی میں نے مولانا سے کہا تھا کہ یہ بات میں کروں گا اور مولانا کی موجودگی میں کروں گا ممتاز قادری غازی ممتاز قادری کے حوالے سے بہت آپ نے جذبات کا اظہار کیا لیکن ایک اصولی فیصلہ میں آپ سے چاہوں گا کہ گزشتہ دنوں ایک ہفتہ ہوا تقریباً جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کے سربراہ مولانا ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر نے لاہور میں ایک آل پارٹیز کانفرنس کی تھی تو تمام مکاتب فکر کے علماء تشریف لائے تھے اس نے اجتماعی طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ممتاز قادری کی رہائی کے لیے جد جہد کریں گے اور حکومت کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ اس غازی ممتاز قادری کو وہ اپنے عدالتی فیصلے کے مطابق سزائے موت تک لے جائے ہم اس کی رہائی کے لیے محنت کریں جو بھی تفصیلات میں میں نہیں جاتا ڈاکٹر صاحب خود بیان کریں گے میں یہ چاہوں گا کہ ہم آج کے اس اجتماع کی طرف سے ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب کی طلب کردہ آل پارٹی کانفرنس کے فیصلوں کی حمایت کریں اور انہیں یقین دلائیں کہ اس آل پارٹیز کانفرنس تحفظ ناموں سے رسالت کانفرنس اس کے فیصلوں اس کے قراردادوں کے ہم ساتھ ہیں اور جو بھی جد و جہد کا لائحہ عمل طے ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے ان شاء اللہ کیا تاج و تخت ختم نبوت اتحاد امت نعرہ تکبیر